وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الساجدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى گرمتی اللہ بالکالا موہن مدا موہن گرما کالا برمی بالا آل برمی گرم موسا علیہ السلاط والسلام کو پالنے والی سنبھالنے والی پھر اون کی گھر والی ایسے کافر کی بیوی جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے خدا نے ہدایت دی ایمان دیا اس پر اتنی ثابت قدم رہی کہ خود خامد نے کھڑے ہو کر سزائیں دی وہ سامنے آ کر کے کہتا ہے کہ اگر تو اپنی اس مشن سے بعد آ جائے تو تمام آسائش تمام دولت محل کھانا پینا لباس خوراک تمام چیزیں تجھے واپس مل جائیں گی مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب کچھ اور منظر دیکھ چکی ہوں مجھے اب تیری جنت نہیں چاہیے میرے سامنے اللہ پاک کی جنت کھلی ہوئی نظر آ رہا ہے ایمان آ جائے پھر تو دنیا کی پوری طاقت مل کر ایمان چھین نہیں سکتی ایمان کے لفظی معنی ہے یقین یقین آ جانا اعتماد آ جانا تبکل ہو جانا بالکل دل میں بیٹھ جانا دل کی بات اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا بلکہ ایمان اور یقین اور عقیدے کے اندر یہ فطری تقاضا ہے کہ جتنا مجبور کرو اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے صحابہ اکرام رسمان اللہ تعالی علی مجمعین کی جماعت کو کچھ تھوڑے دکھ سہنے پڑے آج ہمیں کبھی تو قرآن کریم کی قدر نہیں کتنا خوفناک اور بھیانک منظر ہے یہ کہ آج ہمارے اخباروں میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی اور وہ اخباروں میں آ رہی یہ حرکتیں کرنے والے کون ہیں سکھ یہاں نہیں عیسائی یہاں نہیں کراڑ ہندو یہاں نہیں یہی مسلمان کہلانے والے جنت کے ٹھیکیدار جو بنے پھرتے ہیں تمام بدماشیاں یہ لوگ کرتے ہیں اور ایسوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں کمال تو یہ ہے اگر جنرل یا کوئی چھیڑ دے تو اگلے دن جیل میں خدا کے قرآن کو پکانے میں پھینک دے کوئی پوچھنے والا نہیں بڑی عجیب بات کہی کسی نے کہتا کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو پر ہے منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو پر ہے ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے بے عدبی کرنے والے خدا بند کریم کے قرآن کی بے حرمتی کرنے والے یہ بات نہیں کہ اس کا وارث کوئی نہیں قرآن کریم کا وارث خود آئیو قیوم میں پرور کدار عالم کی ذات اقدس ہے فرمایا سالما ہو پڑھو نہ عمل نہ کرو اس کو تسلیم نہ کرو اپنی عدالت میں جگہ نہ دو کچہری میں جگہ نہ دو مارکیٹ میں جگہ نہ دو اپنے معاملات اور ماحول اور معاشرے میں جگہ نہ دو مگر میری کتاب تو اتنی پاکیدہ ہے لا یا مسو متعارو میری کتاب کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے بے غسلے کو ہاتھ لگانا حرام ہے بے غسلے کو میری کتاب کا پڑھنا حرام ہے اس کی جھوٹی قسمیں کھانا حرام ہے اس کو آنکھ پہ رکھ کر قسمیں کھانا حرام ہے او لوگوں کسی قبیلے کا کلام نہیں کسی فرقے کا کلام نہیں کسی جماعت کا کلام نہیں تنزیل العالمین میں خدا کا کلام ہے میں پروردگار عالم کا کلام ہے میں نے اپنی زبان سے اس کو پہلے خود عطا فرمایا او لوگوں او بے ادبی کرنے والوں تم کیا سمجھتے ہو اگر میں انتقام لینے پہ آ گیا واللہ عزیز تم تم مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں تمہیں کیا معلوم ہے پھر میں ایک کو نہیں دو کو نہیں پھر میں پوری پارٹی کو لوں گا پھر میں پورے طبقے کو لوں گا اور پھر میں پورے شہر کو لوں گا اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ پورے ملک کی بربادی اسی وجہ سے ہو جائے لا لارئی گ او یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں جس میں تردد نہیں کیا جا سکتا جس پر شبہ نہیں کیا جا سکتا جس پر کسی قسم کا رشتہ نہیں کیا جا سکتا میں خدا کا کلام ہو رب العالمین نزل الروح الامین جبریل امین لانے والے میں خدا بھیجنے والا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چولی پھیلا پھیلا کر کے لینے والے اور ظالمو تم کا جانو میری کتاب کے مقدس کو وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ میں ایسا کیا کرتا ہوں پوری قوم کو بدل دیتا ہوں ورکہ پلٹ دیا کرتا ہوں زمین کی سطح پلٹ دیا کرتا ہوں زمین میں بھوچال آ جایا کرتے ہیں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں زمین میں زندہ لوگ غرق ہو جاتے ہیں تو اپنے برتن کو گند پہ نہیں پھینکتا اپنے کپڑے کو گند پہ نہیں پھینکتا تو اپنی اولاد کو گند پہ نہیں پھینکتا اپنی بیوی کو گند پہ نہیں بٹھاتا اور ظالموں میری کتاب اتنی لوارث ہے اتنی مصلوم ہے ہر چیز کا وارث دنیا میں موجود ہے میرے قرآن کا وارث کوئی نہیں مرلے مرلے کے وارث موجود ہے لال قلع کا وارث موجود ہے کوٹھی بنگلوں کے وارث موجود ہے مکانوں دکانوں کے وارث موجود ہے ایک ایک چیٹ کے وارث موجود ہے ایک ایک انچ کے وارث موجود ہے پیسے پیسے کے وارث موجود ہے سونے چاندی کے وارث موجود ہے درختوں پاگوں بہاروں کے وارث موجود ہے پھول پکیوں کے وارث موجود ہے سبزیوں ترکاریوں کے وارث موجود موجود ہے باغ و بہار کے وارث موجود ہے اور لوگو تمہیں میرا قرآن دیوار سا نظر آتا ہے اس کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے کبھی اس کے بھی وارث ہوا کرتے تھے کون وہ لوگ فرمایا الا کی کلو بھی ملکی ماں کام آج یہ بیسا ہے پروردگار اسی طرح کر جس طرح بعد سے دس پندرہ سال پہلے پاک پٹل شریف کے علاقے میں ہوا تھا کسی کمیلے نے کسی عورت کو بتایا تجھے بچہ پیدا تب ہوگا قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر میں آیا تھا اولاد کے نشے میں اندھی یہ جتنی بیماریاں عورتیں کرتی ہیں اولاد کے لیے جادو چوٹ کے ٹولے ایمان کا گڑا گرت عقیدے کا گڑا گرت تمام عزت تباہ آبرو برباد سب کچھ برباد ہو جائے اولاد کا اور کون سی اولاد جو جوان ہو کر سب سے پہلے ماں کے سر پہ جوتے لگاتی ہے عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے اور مسلمانوں خدا کی قسم وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہو یہ ہے وہ کالی کمرے والے سے دوسرا سال میں ہندوستان گیا عام چرچا سنا ایک بات کا کئی جگہ سنا ملیر کوٹلا رجحانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا لڑکی کو آگ میں ڈالا میں رکھا لکڑیاں چنی تیل پھینکا ماچس جلائی لکڑیاں جلتی ہے لڑکی کو آگ نہیں لگتی پورے ہندو دھرم نے دو دن تک کوشش کی کسی طرح جل جائے کسی طرح جل جائے نہیں جلتی بلاخر ایک ہندو نے پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہا کرتی تھی اس کی تلاشی لو کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ نہ ملا ہندو بڑا پیارا ہوتا ہے ہندو جو جو بوڑھا ہوگا اصل مند ہوتا چلا جائے گا مسلمان جو جو بوڑا ہوگا مت کی چلی جائے گا ایک بوڑھا ہندو کہنے لگا جس کے مکان کی دیواروں میں دیکھو کچے کوٹھے عموماً تھے کوئی نئی لپی ہوئی جگہ تو نہیں جب جا کر کے دیکھا تو ایک پورا تاک نیا لپا ہوا تھا اس کو کھول کر دیکھا تو تاک میں اللہ کا قرآن رکھا ہے مسلح رکھا ہے سکھ کی بیٹی ہے موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے قرآن کریم ملا مسلم ملا تصدیق ہو گئی سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں مسلمانوں کو تو اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی ڈر کے مارے یہ کسی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا خاندان کو گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں بہرحال مسلمان مری ہے اس نے تو چھپا لیا مگر جس پر ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی جہنم کی بھی نہیں جلاتی مسلمانوں کو دے دیا گیا لڑکی کی میت کو انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے اپنایا گسل دیا سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے ڈوب کے جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا یہ طریقہ تم کو سجایا کس نے چھ مارچ کو صابقہ بعد میں ہوا پچھلے ہفتے میں یہاں ملتان میں ہوا اور کل کا اخبار میں تازے لگا ورکے کے گندگی بل کر پھینکتے ہیں میرا کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اب موت تھوک کے بھاؤ آئے ایسے موقع پہ جب عذاب آتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں ملا کرتی توبہ کی اجازت نہیں ہوا کرتی تو پاک پٹن شریف کی بات کر رہا تھا کسی کمینے نے بتلا دیا عورت کو کہ تجھے اولاد ہو جائے گی قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے گسل کر ہاں مجھے اور آپ کو پتا نہیں چلتا خدا جانے یہ اندر اندر کیا کیا کھیل کھیلتی ہیں بیٹھے ہیں چاروں طرف بلانے شرک کرانے والے ایمان کا گڑا گرد کرانے والے اولاد کے نشے میں چور تھی پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی اور جوتوں سمیت اللہ کے قرآن پہ چڑھ کے بیٹھے آیا خدائی آزاد خدا کا گز فرمایا جب میرا گاد آ جائے بچانے والا کوئی نہیں محلے نے علاقے نے چیز سنی چنگاڑ سنی تار تار کی آواز سنی محلہ اکٹھا ہو گیا چک اچھا اکٹھا ہو گیا آ کے کیا دیکھا بالٹی پانی کی رکھی ہے قرآن کریم رکھا ہے پانچ خنزیر کھڑا ہے سور کی شکل بنا میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں تمہیں چاہے بری لگے یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا تاکہ دوسروں کو پتا چلے اور قوم کو پتا تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے یہ بے وارث ہی نہیں بات ہے ایمان اور یقین کی ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں کچھ خود نہیں تھا کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا قرآن کریم کے نزدیک لیا دیتے کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی کبھی بھاب الگ زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی کبھی شکر شاہ رخ عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے خدا کے قرآن سے کیوں گہر ہے کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا وہ کون سا صاحب کرامت ہے وہ کون سا گوس ہے وہ کون سا کتب ہے وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک شانو کی کتاب کے بغیر بن گیا اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو لو ارشا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا گرد کر لیا جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو پر باد ہو گیا پڑھنے والوں کو مارا مشرقی نے مکہ نے مارا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہن شاہ کائنات مسخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا دل پر پڑے مشرق چاروں طرف سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اخبار نے حضور کی گلے میں کپڑا ڈالا اور وار سا سمجھ کر اتنا گلا گھوٹا اتنے بل چڑھائے اتنے بس چڑھائے لبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی فرماتے ہیں ات رجولا اکولا ربی اللہ کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پرور اللہ ہے آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے فرمایا جس کی سمجھ میں میں نہیں آیا اس کی سمجھ میں اور کیا آیا جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا تو اگر آسیا آسیہ الحال کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے ایک ایک ہاتھ میں سو سو میٹھے گلی ہوئی ہے ریشمی لباس اتر گیا شاہی محل چھن گیا باندیاں چھن گئی خاتمہ چھن گئی نوکرانیاں چھن گئی کھانا پینا بند ہو گیا لیکن پرواہ نہیں کرتی قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی وزارا فرعون میرے محبوب کالے کالی کملی والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر شرک کرنے سے بعد آ گئی کفر سے ہٹ گئی نبی کے ماتھے کو چوم لیا پرورتگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ عورتیں ساری جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی اس کے ایمان میں قوت تھی ضرورت تھی سجاعت تھی بہادری تھی تمام مسائل جھیلے دکھ اٹھائے پریشانیاں برداشت کی ایمان کا سودا نہ تھا اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا یہ دیکھو نصب کام نہیں دیتے ہاں فلانے کی بیٹی ہے فلانے کی بیوی ہے فلاں خاندان ہے اللہ میاں فرماتے میں بڑا بے نیاز ہوں جب سعیدوں نے قرآن چھوڑ دیا میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی ہاں، جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں شادی شادی شادی جا کے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے حسین نے خنجر کے نیچے نیچے کی نوک قرآن نہیں چھوڑا یہ اچھا حسینی ہے جو قرآن کی نظر فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا ہمارے پورے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں عورتوں میں کوئی نہیں مردوں میں کوئی نہیں بچوں میں کوئی نہیں بڑوں میں کوئی نہیں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کوٹھی پہ خدا کی لالت ہے اس بنگلے پہ خدا کی لالت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے سگریٹ کا دھواں ہے ٹی وی کا نقشہ ہے ریڈیو کی کھڑکار ہے کجری کی گھڑکار ہے قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں اس کوٹھی پہ خدا کی ہزار بار لالت برستی ہے اور گھاس کی جھوپڑی ہے ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے کپڑے پورے نہیں پیٹ سے بھوکا سر سے ننگا پیر سے ننگا مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اگر کے لاہوری فرماتے ہیں رب گل کی قسم اس جھوپڑی پہ ہزاروں مرتبہ رحمت برتتی ہے اور قرآن کریم نے متنوع کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا وہ ہے ایمان فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں سیدنا نوح علیہ سلاط والسلام کی گھر والی ہے اگر کہ لوت علیہ سلاط والسلام کی گھر والی ہے پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی کھایا میرے نبی کی کمائی کیا میرے نبی کا دیا ہوا اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے حلال کھلاتے تھے لیکن چونکہ شرک کی لالت میں گرفتار ہو گئی دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ہی اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلہ کا ذکر کیا بیوی نبی کی جہنم کے انگارے بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گیا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسا علیہ السلاط والسلام سے پیار کرتی محبت کرتی موسا علیہ السلاط والسلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے اللہ اکبر کلیم اللہ ہے ٹور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے چلا ہے فرعون کے مقابلے میں فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی مقابلہ ہو گیا سنو نبی کی پہچان نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا پڑکے مار کر نہیں جاتا شور و ہنگامہ نہیں کرتا سیدنا موسیٰ علیہ السلاۃ اسلام سجدے میں گر گئے اللہ کی حضور میں رو رہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی اور پروردگار بے شک میں کلیم اللہ سر طرف تاج نبوت ہے تو میرا میں تیرا اے میرے پروردگار فرعون پھر ان کے مقابلے میں چلا ہوں رب شرح لی صدری میرے سینے کو تو ہی کھولے گا اللہ سے مانگ رہا ہے نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا نبی کسی دریا پہ نہیں گیا سورج کے سامنے نہیں جھکا چاند کے سامنے نہیں جھکا چار اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلی ملا نہیں جھکا کئی اچھا ملاپ پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے رو رہا کلی ملا رب شرح لی صدری ویسر لی امری او میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے میرے معاملے کو آسان فرما دے اور خدا کی قسم قربان جاؤں پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے لسانی میری زبان کی گرا کو کھول دے یا تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ مقابلہ پھر آن کا ہے میرا تیری سوا جہان میں کوئی نہیں آخرت میں کوئی نہیں تو میرا وہ پرورتگار ہے جس نے میری ماں کو حکم دیا کا دریا میں پھینکنے کا اور میرے پرورتگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا پھر ان کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا آج اس سے مقابلہ ہے تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے نبی کو اکڑ کے نہیں گیا آج مقابلے میں آنا آج یہی بات چل رہی ہے اندر کچھ ہے نہیں کپڑے پہن رکھے ہیں اچھلنا ہے کودنا ہے شور ہنگامہ ہے بھوسا علیہ السلام اسلام دعائیں مانگ رہے پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں کے کائنات سے مانگ رہے ہیں اور قرآن کریم اللہ نے اس لیے ذکر کر دیا میرے نبی کی غلاموں اور کلمہ پڑھنے والا تم بھی مجھ ہی سے مہنگا کرو بوسا کے و سلام جو آئے مانگ رہے ہیں آواز آئی جا بکولا لہو کو لہو یت کرو او یو نرمی سے بات کرنا جا کر جاؤ مقابلے میں میں تمہارا کے بان اور موسا علیہ السلام کے سلام مقابلے میں چلے گئے قرآن کریم میں سول میں ستارے پورے پوہا میں پورے سورا میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دہرایا ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آ گئے ڈوبنے والوں کے واقعات ایمان کا سودا کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جائے موسا علیہ السلاط اسلام فرعون کے مقابلے میں گئے اس نے جادوگر بنا رکھے وہ موسا علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا بڑے بڑے جادوگر بلا رکھے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض بعض زمانے میں بعض بعض چیزیں ہوتی ہیں کسی زمانے میں لوگ دانشوری کا مقابلہ کرتے ہیں علمی مقابلے ہوتے ہیں فرعون کے زمانے میں جادوگروں کے بہت بڑی جماعت تھی مقابلے ہوا کرتے علیہ السلام تشریف لائے جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں کے سانپ بنا دیے قرآن کریم میں رسیوں کے سانپ بن گئے اس علیہ السلام حیران کھڑے یا اللہ یہ کیا ہوا انہوں نے رسی بنائی میں تو تیرا نام لے کر آیا تیرا بھیجا ہوا آیا تیرا حکم لے کر آیا تیرا پیغام لے کر آیا پر بل القو میرے موسا یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا یہ جو آسا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی کہ جی ہاں ذرا تو بھی زمین پہ اس کو پھینک دے زمین پہ اس کو تو بھی ڈال دے وہ سال اسلام نے زمین پہ اپنی لکڑی اپنا آسا اپنی چھوٹی پھینک دی پرانے کریم کہتا تب کو سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا تماشا دیکھنے آیا گراؤن بھی آیا گزرا بھی آئے سفرا بھی آئے قارون بھی آیا ہوا ہے ہمار بھی آیا ہوا ہے سارا جہان آیا ہوا ہے اللہ پاک نے موسا علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا اجدہ بنا دیا بن گیا بہت بڑا اور جادوگروں نے چکنی رسیوں کے سانپ بنا رکھے تھے نا وہ ساروں کو کھا گیا یہ ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا قصہ بنا ہوا نہیں ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ سانپ بنائے تھے تمام کے تمام کو موسا علیہ السلام کے آسے کا بنا ہوا سانپ سب کو کھا گیا جب سب کھا لیے تھا وہ پھر سانپ ہی تھا اب آ میرے موسا خود ہا بلا پکڑ اسی اس اجدہ کو پکڑ لے اب موسا علیہ السلام آخر آدمی تھے انسان تھے اتنا بڑا اجدہ بنا ہوا ہے قدرتی طور پر آدمی کو ڈر لگتا ہے موسا نے سلاط تو سلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکڑنے لگے کبھی رگڑ نہ دے آواز آئی موسا جو لکڑی کا سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لکڑی پھر بنا دے گا بلا سنوئی دہا سیرت ہل اولا آپ اسے پکڑیں گے اور میرے کلیم تیرا ہاتھ لگے گا میں پھر لکڑی بنا دوں گا سروئی دوہ سیر اولا السلام کے سلام نے اس کو ہاتھ لگایا آن کی آن میں وہ لکڑی کی لکڑی پھر چھوٹی بن گئی پھر آسا بن گیا اب سن والا فن والے کو پہچانتا ہے ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر پھر آن اور پھر کے جادوگر تماشا ہار گئے ایک تو یہ بات ہوئی ہے تو دنیا دارانہ بات ہے نا میدان جیت لیا موسا نے السلام پھر فرعون اور پھر کی قوم اور وہ سارے ہار گئے ایک تو یہ بات فن والا فن والے کو بڑا جلدی پہچانتا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کتنے لوگ تمہیں آج صرف کی طرف بلاتے ہیں دعوت کی دعوت دیتے ہیں یہ قرآن کو جانتے ہیں نبی کے فرمان کو جانتے ہیں اللہ کے احکام کو جانتے ہیں جان بوجھ کر چھپا ہے اب جو فرعون جس پارٹی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے وہ جو جادوگر آئے تھے دنوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے پھر آؤں جن کو سرکاری طور پر لایا تھا مقابلے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے سانپ اور علیہ السلام کی لکڑی کا بنا اڈا اور ہمارے بنائے ہوئے سانپ سارے ایک منٹ میں لقبا بنا کر نکل گیا اور پھر لکڑی بن گئی تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسا علیہ السلام جادوگر نہیں اللہ کا پیغمبر ہے پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے جادوگر آئے جیسے پلوان کے مقابلے میں پلوان آتا ہے ٹورنامنٹ کے مقابلے میں کھلاڑی لوگ آتے ہیں ہاکی کا کھیل ہوتا ہے دوسرے کھیل ہوتے ہیں جس کام کو جو جانتا ہوگا اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیل لوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تماشا میدان کے لیے آدمی ہوتے ہیں الگ الگ جادوگر فوراً سے چاند گئے کہ موسا علیہ السلام جادوگر نہیں ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے وہ ان کی سہارت سجدن قالوا آمنا برب موسى حق بڑی سے ایمان نہیں جکتا اس میں بڑی جان ہے کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فرعون کا دربار اکھڑ جاتا بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا سرکار ٹھکانے لگ جاتی وہ ذرا سفرا آپ اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے لوگ رخصت ہو جاتے تماشا ختم ہو جاتا رات کو چپکے سے آ کر موسا علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے کٹاتے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں تو سچا ہم جھوٹے کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا میدان تو اٹھ جائے بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے جو کھلا کے لایا پلا کے لایا پیسے دے کے لایا وہ چلا تو جائے مگر وہ فرعون کے جادی جادو کرو کیا کہنا تمہارے ایمان کا فرعون کا تخت موجود ہے گورمنٹ ساری موجود ہے سرکار ساری موجود ہے تماشائی سارے موجود ہے لوگ سارے موجود ہے فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب عمل تب رب کی موسا بہارو ہم تو وہ سارے سلاب اور ہارون کے رب پر ایمان لے اعلان کر دیا اسی میدان میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر مجھ پر تم پر ایسا وقت آ جائے سوچ کے سلاح کرتے بھئی اب کرنا کیا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے اب سرکار ہمیں مارے گی بھی تو ہاں۔ سرکار کے پیسے کھا کر ہزم کرنا سوکھے نہیں کئی لوگ سمجھتے وہاں تو انعام ہے ہتھیار ہے لے لو مگر ڈمبے کو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ پکڑا کرو اسے موٹا نکلے گا فراؤن جادوگروں کو پالا کرتا تھا مقابلہ ہوگا مگر کرو کیا کہنا تمہارے ایمان کا تم بادشاہ سے نہ ڈرے تم سرکار سے نہ ڈرے تم حکومت سے نہ ڈرے تم تماشائیوں سے نہ ڈرے تمہارے دماغ میں یہ بات لائی لوگ کیا کہیں گے کہنے لگے آمن تو ربی موسا بہارو ہم تو ایمان لے آئے بھائی سجدے میں گر گئے اعلان کر دیا فرعون کہنے لگا اچھا اب پتا چلا تمہاری پارٹی ایک ہی ہے یہ تمہارا استاد ہے تم اس کے شاگرد ہو کھا میرے پاس کے رہے اور رگڑا اس والا چڑھاتے ہو ایک ہی ہو تم تمہارا تم اس کے چیلے ہو یہ تمہارا استاد ہے تم نے اسی سے سیکھا ہے ہاں، جان بوجھ کر تم نے چھوٹا جادو کیا اس نے بڑا جادو کیا مجھے ہرا دیا ہاں کبیر کم کم کون چھوڑتا ہے بابا مفت میں کون کھلاتا ہے کون پیسے دیتا مفت میں آئی سرکاری دھمکی فرعون کہنے لگا لو کتی اللہ ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو طلب لکم فی جدوع اللخل قربان جاؤں تیرے قرآن کریم کے پروردگار دگار کہنے لگا میں تمہیں یوں ہی کھلاتا رہا یوں ہی پالتا رہا یوں ہی خرچ کرتا رہا مقابلے کے لیے آج میری توہین کرائے بیٹھے ہو تم اسی کے ہو تمہیں ایمان لانے کا مزہ چکھاؤں گا کھجوروں پہ لٹکاؤں گا تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا ایک ایک ہاتھ کاٹوں گا ایک ایک پیر کاٹوں گا ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں تم کہو گے کہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہم الحمد للہ ایماندار ہیں یہ تو پتا جب چھلنی لگے گی جب پتا چلے گا نا کہ چھان بورا کتنا نکلتا ہے سر لگا کتی دیا تم کم ان کے ہاتھ کاٹو ایک ایک ہاتھ کاٹو ایک ایک پیر کاٹو ان کو کھجوروں پہ لٹکاؤ پھانسی چڑھا دو انہوں نے میری عزتی کی ہے انہوں نے مجھے بے حرمتا کیا ہے انہوں نے مجھے بازی ہرائی ہے انہوں نے ساتھ بہاد کر کے مجھے مارا ہے کوئی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں ایمان اگر آ جائے تو پھر گورنمنٹ تو کیا پوری دنیا کسی کے دل سے نہیں نکال لو کل مل کلا پلی بل تم کی جلدی بلتا اللہ سب دتا ہوں کا بڑے بڑے عذاب دوں گا سجدے میں گر گئے ہو بڑے سیانے کاٹو ان کے ہاتھ پیر کاٹو پھانسی چڑھا دو سنا دو انہیں سخت سخت سے اب مقام کیا ہے ایک طرف ساری دنیا ہے ساری خلقت ہے بادشاہ ہے گورنمنٹ ہے سرکار ہے حکومت ہے اقتدار ہے اور ایک طرف یہ چند جادوگر علیہ السلام کے حمایتی بنے اب میرا تیرا نظریہ تو یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا وہ جی دیکھو جی معاف کر دو جی ابھی جی، سارے کو غلطی ہو گئی تھی جی۔ وہ جی چلو جی کوئی بات نہیں منڈے کھنڈے آ جیسے جی ہاں بڑوں بڑوں کو آنا چاہیے تھا نا مسجد مسجد نئے لکھے پڑے تو مان بھی جاتے ہیں یہ جو پرانے پیچھے ہیں یہ قابو ہی نہیں آتے اچھا وڈ سے کرتے آئے انہوں نے کوئی پتا نہیں تھی وہ میلیا آتے نہ جانتے سب اور خدا کے بندے ارس ولی کا کھیتر کنجری کا ارس ولی کا گانے بدماش عورتوں کے اور جتنی بدماشی ان میلوں میں ہوتی ہے چکلے میں نہیں ہوتی بڑا مشکل مقام ہے یہ رشتے دار آتے اپنے آ آتے چلو جی اسی سمجھاوا گے جی تینوں کی پی ہے سرکار نال ٹکراو دی راجا نے کتنے آ جاتے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے مگر یہ ایمان کی بات ہے کون روک سکتا ہے یہ رنگ جب چڑھ جائے تو اتر نہیں سکتا فرمایا سبقت اللہ ومن احسن من اللہ سبقت ونحن له عابده ونحن له عابده اور اتار سکتا ہے خدائی رنگ فرعون کے جو جادوگر ایماندار بنے تھے ڈرے نہیں گھبرائے نہیں بالکل نہیں گھبرائے ساری حکومت سامنے ہے سارا ملک سامنے ہے تباہی ابھی ہے گھر کوئی نہیں گیا قرآن کریم ان کی زبان سے کو نقل کرتا کھڑے ہو گئے اور پھر ان کو کہنے لگے آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما عليه من السهر کہنے یعنی لگے وہ جو غلطی ہو گئی پیغمبر کا مقابلہ کیا ہم نے جو اللہ کو ہی بات کر دے اور تو جو کہتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر ایمان چھڑا دوں گا تیرے جیسے یہاں ہزاروں پھرتے ہیں تو اور تیری حکومت اور سارا اقتدار اور ساری خلقت زور لگا لے موسا کا دامن نہیں چھڑا سکتا ربنا إلا ولا فاغفر لنا خطايانا وما عليه من کنا والله آپ کا دلت باقی رہنے والی چیز ہے آخرت بقا رہنے باقی رہنے والی ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں موت تو آخر آنی آنی ہے تو اپنا زور لگا لے تو آزما کے دیکھ لے ادھر ظالم ہونا آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے تو آزما کر دیکھ لے ایمان کی طاقت کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا صاف اکڑ گئے صاف انکار کر دیا لگا جا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں یہ جو غلطی ہوئی نا پیغمبر کا ہم نے مقابلہ کیا ہمیں پتہ نہیں تھا کسی کو پروردگار معاف کر دے تو اچھا ہے فرعون کے جادوگر کہتے ہیں کہ پیغمبر کا مقابلہ کر لیا ہم نے ساری عمر پیغمبر کی سنتوں کا مقابلہ تو کیا کس نہ کی نبی کی سنتوں کے مقابلے میں توحید کے مقابلے میں شرک قرآن کے مقابلے میں کس سے کہانیاں جٹی گپ مارنے لے کے جی سب کا جو رحمت اللہ علیہ ہاں ولی کی بات آخر میں سنا دوں ولی ہے ولی آخری وقت ہے فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا جنت کا نقشہ سامنے آیا بال بیج دستانی نے منہ پھیر لیا فرشتوں نے اس طرح نقشہ کیا ادھر منہ پھیر لیا فرشتے لگے باغ بی دستانی جنت سے نفرت ہے جنت سے کیا بات کہی کرے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں پھول ہو وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں پور نہ ہو اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو میں اس جنت کو لے کر کیا کروں اسی جنت میں میرے پرور دیدار کا دیدار نہیں میں اس جنت سے بھی راضی نہیں جہاں ہیں باغ و بہار ہے پورے قصور ہے علمان ہے سب کچھ ہے ایسی ہو رہے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک چھوٹ دے پوری دنیا بے ہوش ہوتا ہے لیکن ولی کہتا ہے جب میرے رب کا اس میں دیدار نہیں مجھے یہ جنت نہیں چاہیے یہ ہے ولی جو ساری ساری رات اور سارا سارا دن پوری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارتے ہیں تو قرآن کریم فرمایا کہ پھر آن کے جادو گاؤ ہو جاؤ اب تم میرے بن گئے ہو تم میرے ہو میں تمہارا جنات عدل تجرین تحت لفی ہاں بغالی کا جزا جزاء من بچہ میں نے تمہارے لیے جلت بنائی نہریں بنائی باغ بہار بنائے نہ ڈرو پھر آم سے آ جاؤ اب تم میرے بن گئے تمہیں کوئی خطرہ نہیں چند جادو کرا گئے پوری حکومت اور پورے ملک کے سامنے صاف جواب دے دیا جا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں ہم سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی اللہ سے اسی کی معافی مانگتے ہیں زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آئے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا کیا آج ہم ہم نہیں یہ سوچ سکتے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو واقعات ہمیں سنائے ہیں خدا کہانیاں تھوڑی سنا رہا سب دگار ہمیں متنوع کرتا ہے خبردار کرتا ہے مطلع کرتا ہے دیکھو ایسا کرو گے تو یوں ہوگا ایسا کرو گے تو یوں ہوگا اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو آپ الحمد للہ علیہ صلاح وسلام کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے اب صبح الحبت و تقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ دو منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بادشاہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو انہیں سولی پہ لٹکا دو مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے بوٹیاں اڑا سکتے ہو قیمہ بنا سکتے ہو پر اللہ کے دی ہوئی ایمان کی دولت اب ہم سے نہیں چھن سکتی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے دو منٹ ہوئے وہ تو اتنے مضبوط اور یہاں ساٹھ سال کی عمر ہو گئی آج تک ایمان مضبوط نہ بنا چھٹی کرتے ہیں پھر آن کی کہ جو چاہے سزا دو جو چاہو ہمیں مارو کچھ بھی کرو ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا اور انجام کے طور پر کہنے لگے ان لہو مجری من فن لہو جہنم قربان جاؤں ان لگو مجرمن فن لگو جہنم ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے گناگار ہو جاتا ہے سیاکار بن جاتا ہے رب العالمین کے یہاں زلیل و خار ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے ان لگو مجرمن فن لگو جہنم ایسا آدمی جہنمی بن جایا کرتا ہے نہیں جیسے خار ہو جاتا ہے جہنمی ہی بن جاتا ہے اور کمال کی بات ہے دو منٹ کے اندر جہنم کا پتہ چل گیا کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے لا فیہا ولا یا کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی ایسی خوفناک جگہ ہے ایسی وحشتناک جگہ ہے تباہ کن جگہ ہے اس طرح سے آزاد دلیل کرنے والا ملے گا فرمایا کل نقیت جلو ددل نہ جلو تم غیر و آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے ستر ستر ہے بدستور چل رہی ہیں چمڑے جل بھی رہے ہیں بن بھی رہے ہیں اسی لیے پھر آؤن کے جادوگر ایمان لانے والے کہتے ہیں لا یمو تو ہاں بلا یا نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ بمئی آتی ہی مؤمنا فقد الصالحات ملن هم الدرجات العلا اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے مضبوط رہے ہوا آئے فتنے اٹھے شرارتیں اٹھے طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلیں جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہا شرک کے نیڑے نہ گیا کفر کے قریب نہ گیا وہ جو آدمی ایماندار بن گیا اللہ کے نزدیک ہی ہو گیا قرب والا بن گیا پرور عالم نے جس کو اپنا بنا لیا فرمایا فولا لہو فولا مدرا جات اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں دو منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتا چل گیا دوزت کا پتہ چل گیا جزار سزا کا پتا چل گیا عذاب تباہ کل کا پتا چل گیا کتنے افسوس کی بات ہے عمر گزارے بیٹھے ہو وقت گزارے بیٹھے ہو اب خبریں نزدیک ہے موت نزدیک ہے اللہ کی عدالت نزدیک ہے پرور عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے آج تک جہنم پہ یقین نہیں جنت پہ یقین نہیں موسا السلاط اسلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط آسے لکڑی کا سانپ بلا ہوا دیکھ کر ایک موجزہ دیکھا کتنے مضبوط ہو گئے تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں موجزے دکھائے کچے پھرتے ہو انہوں نے صرف ایک موجزہ دیکھا کلیم اللہ کا تم حبیب اللہ کی امتی ہو تم کالی کملی والے کی امتی ہو تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہو لاکھوں موجزات دیکھ چکے ہزاروں موجزات سن چکے مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لیے بتاتا دیکھو وہ یوں برباد ہوئے وہ یوں سلی و خار ہوئے کسی کو کوئی آداب دیا گیا کسی کو کوئی آداب دیا گیا سید لوت علیہ السلاط اسلام جلیل القدر پیغمبر اللہ کا نبی برگزیدہ بندہ قوم کو سمجھاتے ہیں قوم کو آگاہ کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں ہوشیار بیدار کرتے ہیں قوم مانتی نہیں كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون میرا نبی تھا میرے نبی کو جھٹلایا میرے پیغمبر کی تقدیب کی برادری کی بات مانی خاندان کی بات مانی رسم و رواج کی بات مانی میرے نبی کی نہ مانی لکم رسول امین فاتقوا اللہ کل میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاؤ تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے حساب لے گا زندگی کا حساب لے گا بدن کا حساب لے گا آنکھوں کا حساب لے گا دل و دماغ کا حساب لے گا کرتوت کا حساب لے گا دل کا حساب لے گا اللہ کی ذات کو بتایا یا غیروں کو اللہ پاک پوچھے گا تم نے تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا اللہ آہا پرور پروردگار کی عبادت کرو نظر نیاز اس پرور دگار کی دو عبادت اسی کی کرو سر اسی کے سامنے جھکاؤ رکو اسی کے سامنے کراؤ یہ ماتھا یہ پیشانی یہ جبین ناز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے ہر نبی کا یہی باغ ہے ہر نبی کی یہی نصیحت ہے ہر نبی کا یہی کاروبار ہے بد اللہ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ لوت علیہ السلاط اسلام کی قوم اور خود گھر والی بھی صرف لانت میں گرفتار تھی خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں میں نے دماغ رکھا ہے دو جان کی سمجھ رکھی ہے عقل رکھی ہے دماغ رکھا ہے یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے تو کہیں لال کپڑے لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے شرم کرو اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر جائی آنے کی کپڑے کے سامنے جھکتا ہے رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں چادریں اڑا رکھی ہیں بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کی آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے ایمانداری سے بتاؤ جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب قید و علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں کئی دن ٹھہرے ہوں وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہو ابو بکر بیٹھے ہو عمر بیٹھے ہو عثمان طلحہ زبیر سعد ابھی بکاس چودہ سو صحابہ جس طرف کے نیچے بیٹھے ہوں اور جس طرف کے نیچے چودہ سو صحابہ نے بیٹھ کی حضور نے بیٹھ لی پیری مریدی پکی ہوئی طے ہوئی اور جس پیری مریدی پر جس بیٹھ پر خدا اتنا راضی ہوا لقد رضی اللہ مجھے اپنی کبریائی کی کسم ابائی ہوں لگتا رہا بیٹھ کرنے والے اور بیٹھ کرنے والوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی صحابہ نے بیعت کی حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا حضرت عمر کا زمانہ تھا اللہ تعالی عنہ لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں سہن شاہ کائنات کا قیام ہوا ہو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہو سنا ہدا اس درخت کے نیچے طے ہوئی کہنا اس درخت کا جہاں ولی نبی رسول امام الانبیاء اہل بیت صحابہ خلاف راشدین سارے کس جس درخت کے نیچے بیٹھے ہو اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا لوگ اس کی عظمت کرنے لگے تعظیم کرنے لگے فاروق کو پتہ چل گیا اس تکلیف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے کئی دن قیام رہا عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا کسی نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو فرمایا ہاں ہاں کس طرح کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکرے لگے گی لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے اس لیے میں نے اس طرف کو جڑ سے اکھڑوا دیا بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے اس کی پوجا چھوڑ دیں گے اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے یا لوگ سجدے شروع کر دیں گے اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا حالانکہ اس زمانے میں بدت کرنے والا کوئی قریب قریب تھا بھی نہیں کرنے والا آئی کوئی نہیں لیکن حضرت عمر نے صبح ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے درخت کی طرف دل لگا لیں گے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکیں اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدین پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے اگر حلیمہ کا روزہ الگ تھا فاطمت الطارہ کا روزہ الگ تھا اگر عثمان کا روزہ الگ تھا طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے اگر حالت وہی تھی نہ کوئی ہر میں نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی بس یا حلیمہ کے دروازے بھی پڑی ہے یا فاطمت الزارا کے مزار پہ پڑی ہے یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے یا حضرت خدیجہ کے دروازے بیت اللہ میں کوئی نہیں روز رسول اللہ پہ کوئی نہیں آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملہ تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے یہاں تجربہ نہیں تمہیں مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے ہیں مسجد میں آدمی نہیں ملتا جب سے ادان لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی نماز ہی مر گئے چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزار ہی اکھاڑ کے پھینکا اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنت البقی کا دروازہ ہی بند کر دیا مٹی اٹھا کر کاٹ رہے ہیں قبروں کی اگر فاطمت سات مت صفیہ اگر سے رقیہ اگر ام کلثوم سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں مرد اور نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے اللہ کی توحید کو دلوں میں نہیں بٹھاتے احکام کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے قبروں کی مٹی چاٹتے امام الانبیاء محبوب کبریا کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین اور میرے پروردگار لا تجال قبری اسلام میرے پروردگار میری قبر کو سجدا گالا بڑھائی دعا ہو رہی ہے امام الانبیاء دعا مانگ رہی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں اور آگے فرمایا لال اللہ یہود سارا اللہ یہود پھر لالت کرے پھٹکار کرے کیوں اس لیے قبور کا مساجدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا تھا جانتے سارے ہیں سارے مولویوں کو پتا ہے سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سگدا رکو کسی کو نہیں کیا جا سکتا اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا وہ جانتا تھا کہ چودہویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے دل ان کے کالے ہوں گے دل ان کے صاف نہ ہوں گے فرمایا میرے بندے جلادا چاہے ابو بکر کا ہو جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو جنازہ لیے مرتدہ کا کیوں نہ ہو جنازہ فاطمت الزہرا کا کیوں نہ ہو جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو جنازہ امام العابدین کا کیوں نہ ہو جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو جنازہ ایسا صدیقہ کا کیوں نہ ہو جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو جنازہ جادہ بآبولا ملتانی کا کیوں نہ ہو جنازہ شاہ رخ عالم کا کیوں نہ ہو جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو فرمایا خبردار کھڑے ہو کے نیت بان کھڑے کھڑے سلام پھیرتے بیچ میں رکو سجدے کی کوئی اجازت نہیں فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں میں اپنے لیے رکو نہ کراؤں اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے کتب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اب دال کا سجدہ ہو رہا ہے کا سجدہ ہو رہا ہے فرمایا او لوگوں جب کیولی ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا کتب کا جنازہ سامنے تھا ابدال کا جنازہ سامنے تھا صحابی کا جنازہ سامنے تھا نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا اور جب وہ چھ گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی سنگے مرمر لگ گئے پتھر لگ گئے جالیاں لگ گئی غلاف ڈھک گئے اب سجدہ فرمایا یہ تمام یہ حق تو میرا ہے یہ حق میرا ہے نہ حقی نہ کرو ظلم نہ کرو بے انصافی نہ کرو سجدہ میرے لیے فرمایا سارا جہان تیرے لیے ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے سبزیاں ترکاریاں پھل فروٹ کھانا پینا صحت و تندرستی حسن و جمال مال آل یہ سب کچھ تیرے لیے کھیتیاں سر سبز ہے تیری دیدا کے واسطے میں تیرا رب تو میرا بندہ میں تیرا خالق تو میری مخلوق میں نے پالا میں نے سنبھالا میں نے جوانی دی میں نے عقل دی اولاد میں ہی دوں گا نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے دو اور پیغمبر نے یہی تعلیم دی یہ سید دلالو علیہ السلاط السلام کھڑے ہیں اپنی قوم کو بار بار متنوع کرتے ہو لوگ آئے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں میرے بھائیوں او میری برادری او میرے خاندان کے لوگوں او میرے تائے چچو آؤ میری بات سنو کو ملو کی نل مرسلی إذ قال لهم أخوهم کم ألا تتقون میرے بھائیوں میری برادریوں میرے خاندان کے لوگوں میرے عزیزوں میرے رشتے داروں میرے دوستوں پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے لکم رسول امین میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے توحید کی امانت سبحان اللہ توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا فتق اللہ جاؤ اللہ نبی کہتا ہے رسول کہتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے جس کے قبضے میں پتا پتا ہے جس کے قبضے میں کترا قطرہ ہے ڈرو اس اللہ اللہ سے ڈرو گے خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا سارے گزاروں کی بگڑی بنا دے گا نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے اور کہتا ہوں اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا اللہ میں اجر نہیں مانگتا میں بدلا نہیں مانگتا میں مزدوری نہیں مانگتا میں تم سے پیسہ تکا نہیں مانگتا میں روٹی پانی نہیں مانگتا ان اجری اللہ رب اللہ کا نبی کھڑا ہے بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو عزیزوں کو برادری کو خاندان کو آؤ سارے میری بات کو خدا بند کریم نے جو تاج نبو و تین حضرات کو اڑایا اس کی تکمیل ہو رہی ہے ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں منصب پر فائش جو کیا وہ پہنچا رہے سید سیدنا لوت علیہ و السلام کی قوم بات تو کیا آتی شرک میں تو گرفتار تھے ہی ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے بدماشی ہے بدکاری ہے پاک میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا آرس کانپنے لگ جاتا ہے فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوت علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے اللہ کا نبی کھڑا ہے سمجھاتا ہے مانتے نہیں ہیں بیماری پھیلتی چلی گئی مرض بڑھتا چلا گیا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی اللہ کے نبی نے جو تبلیغ کی جو سمجھایا جتنا آگے خبردار کیا اتنے ہی بگڑتے چلے گئے اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا دو تین فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوت علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے وہ بازار سے گزرے کاروبار چھوڑ دھندا چھوڑ دکنداری چھوڑ سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے وہ لوت علیہ السلاط اسلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں لوت علیہ السلاط اسلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے کہنے لگی نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر ہم اپنی خواہش پوری کریں گے ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے لوت علیہ السلام فرمانے لگے اس سال میرے مہمان ہیں بابا بادام کی نہیں کیا کرتے مہمان کی مفسرین نے لکھا دیواروں پہ دروازہ توڑنے لگے نکال ان کو بات سید علیہ تلسلات اسلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے یا لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے فرمانے لگے لوگو جانے دو بو فرمایا یا کو لیا او میری قوم کے لوگوں او میرے بھائیوں او میرے رشتے داروں ہوں ر لکم تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں عورتیں موجود ہیں ان سے اپنی حاجت روائی کرو ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ قربان جاؤ نبی پر کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے میری بیٹیاں بڑا سمجھایا بعد آ جاؤ چلے جاؤ میرا مکان نہ توڑو دروازہ نہ توڑو اللہ پاک ناراض ہو جائے گا تم سے خدا کا غضب آ جائے گا بعد آ جاؤ چلے جاؤ کہنے لگے نہیں نہیں ہم بالکل نہیں جانے کے ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہر نہیں جائیں گے سیدنا لوت علیہ سلاط والسلام نے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا ہاتھ باندھے منتیں کی بڑے بڑوں کی سرداروں کی چودھریوں کی ملتیں کی بڑا بڑے سرمایہ داروں کی ملتیں کی اندازہ لگا نبی خوشامد کر رہا ہے کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے فرمایا جاؤ چلے جاؤ باہر آ جاؤ کچھ جو ظالم قسم کے تھے جو بدبخت بخت اور سکی تھے جو بہت زیادہ شیطان تھے انہوں نے پیغمبر کو کٹیٹنا شروع کر دیا اللہ کے نبی کو دھکے دیے آج اس طرح دروازے تھے راجا روک کے کھڑا ہے صبح سے یہ وقت آ گیا ایسا نہیں ہے اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے سید السلاط اسلام نے رونا شروع کر دیا جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال قال لو ان لی بکم اوی علا رک اے کاش میرے پاس فوج ہوتی میرے پاس لشکر ہوتا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی طاقت ہوتی قوت ہوتی میں تمہیں مار کے بھگاتا اور دال مول شرم کرو نبی کو نہ مارو اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو خدا کے نمائندے کو نہ مارو لوت علیہ سلاط اسلام کو مارنا شروع کر دیا گسیٹنا شروع کر دیا ادھر اللہ کے نبی نے رویا رو دیا ادھر آنسو پڑے ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے کالو یا لو اندر سے آواز آئی مکان سے آواز آئی جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے انسان کے لیے بھیجے گئے تھے جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے اور تم لوگ ماننے یا نہ ماننے نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے اندر سے آواز آئی کالو یا لو رسول ربک اللہ کے نبی اے لوت علیہ السلام آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہم آدمی نہیں ہیں چھوکرے نہیں ہیں ہم لڑکے نہیں ہیں ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں دروازے سے ہٹ جاؤ انہیں اندر آ لے دو دروازہ اور آپ ایسا کریں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں بیوی بچوں کو ساتھ لے سو منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ ہم اس ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں دوت علیہ السلاط اسلام اللہ کا نبی نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے کون سمجھ سکتا ہے دوت علیہ السلاط اسلام اور کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا جلدی کرو باہر نکلو بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا جلال آ گیا اب نبی کا رولا خدا نہیں دیکھ سکتا جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے السلاط السلام کی بیوی تھی گھر والی تھی پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی پھر چل پڑتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے پھر تھوڑی سی چلتی ہے جو مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں دکھ رہا ابھی تو کچھ ہوا نہیں جو کہ تو ہے بستی اللہ تو جانتا تھا نا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے اس لیے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناگار کے لیے سزا ہے بربادی ہے اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ نہیں دیکھا جائے گا دودھ سلاط السلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے شہر سے کچھ دور گئے تھے قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں اور یہ میری بات نہیں کسی فرقے اور جماعت کی بات نہیں فرمایا الى قوم لمی لنرسل عليهم ادارت من طين مسومة عند ربك للمشركين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين لوت علیہ السلام ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا بستی کٹ گئی شہر کٹ گیا یہ علاقہ الگ کٹ گیا یہ قوم کٹ گئی بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بارش بھی ہو رہی تھی پتھر برستے جاتے تھے اور لوک پتھر پتھروں کے بنے ہوئے تیر اور قرآن کریم کا تھا کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے یہ فلاں بدماش کو لگے یہ فلانے بدماش کو لگے یہ فلانے گلادار کو لگے یہ فلانے کو لگے نوک دار پتھر آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے اوپر بہت دور لگے پلٹ کر زمین میں پھینک دو عورتیں مر گئی بچے مر گئے ساری قوم برباد ہو گئی فرمایا کر اپنا پیا آیاتین کا پونل العلیم علی جب میں عذاب دیا کرتا ہوں کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا جب میں غضب ناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا تیرا چاہنے والا میں تھا تو میرا تھا میں تیرا تھا تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی پیغمبر کی نصیحت سے کان نہ کھڑا پیغمبر نے بٹیرا بلایا بٹیرا سمجھایا اللہ کے نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے میرے غضب سے بچ اللہ کے غضب سے بچ جائے اللہ کی تباہی سے بچ جائے اگر اس کے آزاد آ گیا پھر ٹلے گا نہیں جب وہ زمین کٹی تو لوت علیہ سلاط والسلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی ہاں نسبتیں قائم کر لو جی فلانے بن جاؤ فلانے بن جاؤ یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا